حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرآت اسی کی قرآت ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 850